ایمان کو مضبوط کرنا چھہتر میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر پڑی تھی جس پر مختصرا گفتگو کرنا چاہتا تھا اس نے ان کے انتقال سے پہلے مشہور لوگوں کے کہے گئے آخری الفاظ کی اطلاع دی لوگوں کے لیے یہ عام بات ہے کہ وہ دوسروں کے آخری الفاظ کے بارے میں پوچھتے ہیں اور ان پر زیادہ توجہ دیتے ہیں چاہے وہ انتقال کر رہے ہوں یا طویل سفر پر روانہ لوگوں نے یہ ذہنیت اپنا لی ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کسی کے آخری الفاظ اکثر سچ ہوتے ہیں اور بہت اہم ہوتے ہیں اس لیے مسلمانوں کو قرآن مجید کی نازل ہونے والی آخری آیت پر غور کرنا چاہیے جو بعض علماء کے نزدیک باب دو البقرہ آیت دو سو اکاسی ہے اور اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے پھر ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا مسلمانوں کو اس آیت کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی نو انسان پر نازل ہونے والے آخری الفاظ ہیں اس نے بنی نو انسان کو قیامت کے دن کی یاد دلانے اور اس کے لیے دیگر تمام چیزوں پر تیاری کرنے کا انتخاب کیا جس کے بارے میں وہ کہہ سکتا تھا اس لیے مسلمانوں کو اس عظیم دن کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے تاکہ وہ اس کے لیے مناسب تیاری کر سکے یہ صرف اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت سے ہی ممکن ہے جس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اس نے عطا کی ہیں ان طریقوں سے جو اس کی خوشنودی کے لیے قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کی گئی ہے کوئی بھی عمل چھوٹا اب بڑا نظر انداز افراموش نہیں کیا جائے گا اس زمین پر ہر ایک سانس کا حساب کتاب ہوگا ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے صلح کرنے کا کوئی دوسرا موقع یا موقع نہیں ہوگا اگر کسی نے نیکی کمائی ہے تو اسے نیکی ملے گی اگر انہوں نے برائی کمائی ہے تو شاید وہ تباہی پائیں گے دوسرے اخری کلمات جو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہیں وہ سنن ابن ماجہ نمبر دو ہزار چھ سو اٹھانوے میں موجود ایک حدیث میں درج ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمات ہیں انہوں نے مسلمانوں کو فرض نمازوں کے قیام کی اہمیت کے بارے میں نصیحت کی ان تمام چیزوں میں سے جن کی وہ نصیحت کر سکتا تھا اس نے فرض نمازوں کا ذکر کرنے کا انتخاب کیا اس سے فرض نمازوں کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے در حقیقت جامع ترمیزی نمبر دو ہزار چھ سو اٹھارہ میں موجود حدیث کے مطابق نماز وہ چیز ہے جو کفر کو ایمان سے جدا کرتی ہے مسلمان اللہ تعالیٰ سے منقطع محسوس کرتے ہیں حالانکہ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اسے پکارتے ہیں لیکن چونکہ ان میں سے اکثر اپنی فرض نمازوں کو قائم کرنے میں ناکام رہے ہیں یعنی انہیں ان کی تمام شرائط اور آداب کے ساتھ پورا کرتے ہیں اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق قائم نہیں رکھا مسلمانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ فرض نمازوں کا قیام وہ پہلی رکاوٹ ہے جو انہیں گمراہی سے بچاتی ہے صرف ان لوگوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے جن کو وہ جانتے ہیں کہ کون گمراہ ہوئے اور اکثر اوقات ان کی گمراہی کا پہلا مرحلہ فرض نمازوں کو قائم نہ کرنا تھا جب یہ رکاوٹ ختم ہو گئی تو گمراہی اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب آسان ہو گیا باب انتیس الانکبوت آیت پینتالیس بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی فرض نمازوں کو صحیح طور پر قائم کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ارشادات پر عمل کریں اور اپنے کفیل مثلا اپنے بچوں کو بھی ایسا کرنے کی ترغیب دیں بہتر ہے کہ ان پر واجب ہونے سے پہلے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ وہ اس عمر کو پہنچتے پہنچتے اس کے عادی ہو جائے سنن ابوداود نمبر چار سو پچانوے میں موجود حدیث میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے مسلمانوں کو اس فرض میں کوتاہی کرتے وقت لنگڑے بہانے نہیں بنانا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے فرض کا بوجھ نہیں ڈالتا جسے وہ پورا نہ کر سکے باب دو البقرہ آیت دو سو چھیاسی اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت کے بغیر فرض نہیں کرتا ایمان کو مضبوط کرنا ستتر میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر پڑھی تھی جس پر مختصرا گفتگو کرنا چاہتا تھا اس نے جرائم میں ملوث ہونے والے نوجوانوں کی تعداد میں زبردست اضافے کی اطلاع دی مسلمانوں کو ایک اہم اصول کو سمجھنا چاہیے جو نوجوانوں کو اس نتیجے تک پہنچنے سے روک سکتا ہے اگرچہ مسلمانوں پر بہت سے واجبات ہیں لیکن ان میں سب سے بڑا فرض نمازوں کا قیام ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی نماز اپنی تمام شرائط اور آداب کو پورا کرتے ہوئے ادا کرتا ہے جیسے کہ انہیں وقت پر ادا کرنا اس لیے کہ فرض نمازوں کا ترک کرنا اکثر اوقات وہ پہلا قدم ہے جو کبیرہ گناہوں اور گمراہی کی طرف لے جاتا ہے قرآن پاک میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے باب انتیس الانکبوت آیت پنتالیس بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے فرض نمازیں ایک رکاوٹ کا کام کرتی ہیں جو انسان کو اس گمراہی سے بچاتی ہیں لیکن جب اس رکاوٹ کو ختم کرتا ہے تو یہ صرف وقت کی بات ہے اس سے پہلے کہ وہ گمراہ ہو جائے اس کی تمبی باب تینتالیس از زخرف آیت چھتیس میں کی گئی ہے اور جو شخص رحمن کے ذکر سے اندھا ہو جاتا ہے ہم اس کے لیے ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی ہوتا ہے صرف ان لوگوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے جن کو وہ جانتے ہیں جو گمراہ ہو گئے ہیں اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اکثر اوقات ان کی گمراہی کا پہلا مرحلہ فرض نمازوں کا ترک کرنا تھا اس لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی فرض نمازوں کو صحیح طریقے سے ادا کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے زیر کفالت افراد جیسا کہ ان کے بچے بھی ایسا ہی کریں والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو نماز پڑھنے کی ترغیب دیتے ہوئے ان کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی ان پر واجب ہو جائے سنن ابو داؤد نمبر چار سو پچانوے میں موجود حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نصیحت فرمائی ہے اس اہم تعلیم میں تاخیر والدین اور بچے دونوں کے لیے بڑے ندامت کا باعث بنے گی جب بچے کو اس کی عادت نہ ہو تو اپنی فرض نمازیں قائم کرنا انتہائی مشکل ہے والدین کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ قیامت کے دن اپنے بچوں کی صحیح رہنمائی کرنے میں ناکامی کا جواب دیں گے کیونکہ یہ ان پر فرض تھا اس کی تصدیق سنن ابود نمبر دو ہزار نو سو اٹھائیس میں موجود حدیث سے ہوتی ہے باب چھیاسٹھ تحریم آیت نمبر چھ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ فرض نمازوں کے گمراہی سے روکنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک مسلمان کو قیامت کے دن ان کے احتساب کی مسلسل اور باقاعدگی سے یاد دلاتی رہتی ہے جس طرح نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے جو شخص اپنے دن بھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اسے ان کی ناگزیر حقیقت کی یاد دلائی جاتی ہے اتنا ہی وہ ان کاموں سے اجتناب کرے گا جو اللہ کو ناپسند کرتے ہیں ایمان کو مضبوط کرنا اٹھتر میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر پڑھی تھی جس پر مختصرا گفتگو کرنا چاہتا تھا اس نے ظالم لیڈروں کے عروج و زوال کی اطلاع دی یہ سیکھنا ضروری ہے کہ انسان چاہے کتنی ہی جسمانی یا معاشرتی طاقت رکھتا ہو ایک دن ضرور آئے گا جب اسے اپنے عمال کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا زیادہ تر معاملات میں یہ ان کی زندگی کے دوران ہوتا ہے جہاں کسی شخص کے امال انہیں مصیبت میں لے جاتے ہیں جیسے کہ جیل اور آخر کار انہیں آخرت میں بھی اپنے امال کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا یہ تمام لوگوں پر لاگو ہوتا ہے نہ صرف لیڈروں پر اس لیے ایک مسلمان کو کبھی بھی دوسروں کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا چاہیے جیسے کہ ان کے رشتہ دار انہیں تاریخ کے ان ظالم لیڈروں سے سبق سیکھنا چاہیے جو ان سے زیادہ طاقت میں تھے لیکن ایک دن ضرور آیا جب ان کی طاقت ان کو فائدہ نہ پہنچا سکی اور انہیں اپنے برے امال کا خمیازہ بھگتنا پڑا سماجی اثر اور رسوخ اور طاقت ایک بے چین چیزیں ہیں کیونکہ یہ تیزی سے ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہو جاتے ہیں کبھی کسی کے ساتھ زیادہ دیر تک نہیں رہتے لہذا جس مسلمان کے پاس اتنی طاقت ہو اسے چاہیے کہ وہ اسے ایسے طریقے سے استعمال کرے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے ساتھ اپنے اور دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو لیکن اگر وہ اپنے اختیارات اور اثر و رسوخ کا غلط استعمال کریں گے تو آخرکار انہیں ایسی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا جس سے کوئی بھی ان کی حفاظت نہیں کر سکتا اس کے علاوہ یہ ضروری ہے کہ کسی کے اختیار کا غلط استعمال نہ کیا جائے کیونکہ یہ انہیں قیامت کے دن جہنم میں پھینکنے کا سبب بن سکتا ہے ہر ظالم کو ان کے امال صالحہ ان کے مظلوموں کو دینا ہوں گے اور اگر ضرورت پڑی تو ان کے مظلوموں کے گناہ لے کر جائیں گے یہاں تک کہ انصاف قائم ہو جائے اس سے بہت سے ظالموں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس کی تصدیق صحیح مسلم نمبر 6579 میں موجود حدیث سے ہوئی ہے نتیجہ اخذ کرنے کے لیے ایک مسلمان کو اپنے امال کے لیے خود کو جواب دہ ٹھہرانا کبھی نہیں بھولنا چاہیے ایسا کرنے والے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور دوسروں کو نقصان پہنچانے سے بچیں گے لیکن جو لوگ خود فیصلہ نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہیں گے اور دوسروں کو نقصان پہنچاتے رہیں گے اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ در حقیقت وہ اپنے کو ہی نقصان پہنچا رہے ہیں لیکن جب انہیں اس حقیقت کا ادراک ہو جائے گا تو ان کے لیے سزا سے بچنے میں بہت دیر ہو چکی ہوگی ایمان کو مضبوط کرنا اناسی میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر پڑی تھی جس پر مختصرا گفتگو کرنا چاہتا تھا اس نے پوری دنیا میں مسلمانوں کی شدید تکالیف کی اطلاع دی جیسے کہ فلسطین اگرچہ دنیا کے قدرتی وسائل جیسے تیل کا زیادہ تر حصہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے لیکن بحیثیت قوم مسلمانوں کا معاشرے اور دیگر اقوام پر بہت کم اثر مسلمان اکثر اس سماجی کمزوری کے لیے دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں جیسے کہ مغرب کے ممالک وہ مسلمانوں کے خلاف اپنے پروپیگنڈے کو اس وسیع سماجی کمزوری اور اثر و رسوخ کی وجہ قرار دیتے ہیں بدقسمتی سے بہت سے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عادت نہیں تھی وہ تعداد میں تھوڑے تھے پھر بھی پوری قوموں پر غالب آ گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دوسروں پر انگلی اٹھانے کے بجائے آئینے میں دیکھا اور اپنے کرداروں کا اندازہ کیا اور قرآن پاک کی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق بہتر سے بہتر تبدیلی کی یہ اللہ جل کی مخلصانہ اطاعت تھی جس کی وجہ سے ان کی طاقت ہوئی خواہ وہ تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہو جبکہ آج بہت سے مسلمان دوسروں پر انگلیاں اٹھانے میں اتنے مصروف ہیں کہ وہ اپنی خامیوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر غور نہیں کرتے اس کی وجہ سے وہ اپنے اب سے مطمئن ہو گئے جو کہ بعض علماء کے نزدیک تمام برے خصلتوں کی جڑ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اپنی ذات سے مطمئن ہے وہ اپنے عیب تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرے گا اور نہ ہی اسلام کی تعلیمات کے مطابق ان کی اصلاح کرے گا یہ ہمیشہ بری خصلتوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا باعث بنے گا جس میں ان نعمتوں کا غلط استعمال کرنا شامل ہے جو اس نے انہیں عطا کی ہے در حقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ابن ماجہ نمبر چار ہزار انیس میں موجود ایک حدیث میں تنبی کی ہے کہ جب مسلمان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے عہد کو توڑ دیں گے تو ان کے دشمنوں پر غلبہ ہو جائے گا انہیں اور وہ مسلمانوں کا سامان آزادانہ طور پر لے جائیں گے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ابو داود نمبر چار ہزار دو سو ستانوے میں موجود حدیث میں بھی اعلان فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان تعداد میں بہت ہوں گے لیکن دنیا کی نظروں میں ان کی کوئی قدر نہیں ہوگی یہ مادی دنیا سے ان کی محبت اور موت سے ان کی ناپسندیدگی کی وجہ سے ہے مادی دنیا کی محبت انسان کو ہمیشہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے من موڑنے کا باعث بنے گی جس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اس کی خوشنودی کے لیے عطا کی گئی ہے جیسا کہ قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے السلام علیکم اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی صورت میں نکلے گا اور اس طرح امت مسلمہ کا اثر و رسوخ کم ہو جائے گا جس کی وجہ سے ان کی زندگی مشکل اور تنگ ہو جائے گی باب بیس تاہا آیت ایک سو چوبیس اور جو میری یاد سے من موڑے گا اس کی زندگی تندرستی سے گزرے گی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دوسروں پر الزام تراشی بند کریں اور اپنے کردار پر غور کریں اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق اس کی اصلاح کریں اس سے وہ آخرت کے لیے جدوجہد اور محبت پیدا کرے گا اللہ تبارک و اتال باقی معاشرے کے دلوں میں ان کا خوف اور احترام ڈال دے گا جس طرح اس نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے کیا تھا اس سے ملت اسلامیہ کو ایک بار پھر معاشرے میں طاقت اور اثر و رسوخ حاصل کرنے اور ایک پر امن اور اچھی زندگی گزارنے کا موقع ملے گا باب سولہ النحل آیت ستانوے جس نے نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین امال کے مطابق ضرور اجر دیں گے باب تین علی عمران آیت ایک سو انتالیس پس تم کمزور نہ ہو اور غم نہ کرو اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو ایمان کو مضبوط کرنا اسی میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر پڑی تھی جس پر مختصرا گفتگو کرنا چاہتا تھا اس نے میڈیا خصوصاً تفریحی صنعت میں مسلمانوں کی تصویر کشی کی اطلاع دی اگر کوئی ایک لمحے کے لیے غور کرے تو انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ میڈیا جیسے فلم انڈسٹری میں اکثر مسلمانوں کی نمائندگی دو طرح سے کی جاتی ہے انہیں اتو انتہائی ذہنیت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے جس کے تحت وہ معصوم لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اسلام کی تعلیمات کی غلط تشریح کرتے ہیں انہیں بے پروا لوگوں کے طور پر دکھایا گیا ہے جو صرف نام کے مسلمان ہیں جبکہ ان کے امال واضح طور پر اسلامی تعلیمات سے متصادم ہیں مثال کے طور پر انہیں اکثر شراب پینے والے اور قلبی کے طور پر دکھایا جاتا ہے یہ بہت کم دیکھنے میں آتا ہے کہ مسلمانوں کو صحیح طریقے سے پیش کیا گیا ہو جیسا کہ ایک متوازن صحیح رہنمائی والا مسلمان جو اپنے فرائض کو پورا کرتا ہے اور اپنے عقیدے پر سمجھوتا کیے بغیر مادی دنیا میں حصہ لیتا ہے مسلمانوں کی اس غلط تصویر کشی سے مسلمانوں کو یہ یقین کرنے میں بے وقوف نہیں بننا چاہیے کہ اسلامی قوم کی اکثریت ان دو انتہائی اقسام میں فٹ ہے در حقیقت اکثریت متوازن مسلمان ہے اور جو انتہا پسند ذہنیت کے مالک ہیں وہ اقلیت ہیں ایک مسلمان جو اس کا مشاہدہ کرتا ہے اس لیے اسے اپنی حیا کو ترک نہیں کرنا چاہیے اور اپنے ایمان پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے کہ باقی سب ایسا ہی کر رہے اس لیے ان کے لیے بھی ایسا کرنا قابل قبول بدقسمتی سے یہ غلط عقیدہ پہلے ہی بہت سے مسلمانوں کو متاثر کر چکا ہے جو اس ناقص عذر کو کبیرہ گناہوں جیسے غیبت میں حصہ لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ ایک انتہائی نادان رویہ ہے جو دنیاوی عدالت میں اپنے امال کو درست ثابت کرنے میں ناکام ہے پھر یہ عذر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے قائم رہ سکتا لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ بے وقوف نہ بنے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ثابت قدم رہے اس کے احکام کو بجا لاتے ہوئے اس کی ممانتوں سے اجتناب کرتے ہوئے اور تقدیر کا مقابلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ کرے اسے اور اس طرز عمل کی پیروی نہ کریں جو تفریحی صنعت انہیں دکھاتی ہے اگر کوئی مسلمان گمراہی کا انتخاب کرے تو اسے یقین جاننا چاہیے کہ باقی سب کو بھی گمراہ قرار دینے سے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکے گا اور اگر وہ صحیح ہدایت پر ثابت قدم رہیں تو دوسروں کی گمراہی انہیں نہ دنیا میں نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ آخرت میں باب پانچ الماد آیت ایک سو پانچ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر تمہاری ہی ذمہ داری ہے جو لوگ گمراہ ہو گئے ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے جبکہ تم ہدایت پا چکے ہو ایمان کو مضبوط کرنا اکاسی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں جو بنی نو انسان کو نصیحت کرتی ہیں کہ جو شخص گواہی دے کے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے اور آخری رسول ہیں جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے ایسی ہی ایک مثال صحیح بخاری نمبر 128 میں موجود ہے ان احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو اس گواہی پر ایمان لاتے ہوئے مرے گا وہ آ تو جنت میں جائے گا اور جہنم سے بچ جائے گا آ وہ اپنے گناہوں کی حد تک جہنم میں داخل ہو جائے گا اور پھر آخر کار جنت میں داخل ہو جائے گا جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے صحیح بخاری نمبر سات ہزار پانچ سو دس میں موجود ایک حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے غور طلب بات یہ ہے کہ جو لوگ جہنم میں داخل ہوئے بغیر جنت میں داخل ہونے کی خواہش رکھتے ہیں انہیں نہ صرف زبانی طور پر اسلام پر ایمان کا اعلان کرنا چاہیے بلکہ اس کی شرائط اور فرائض کو بھی پورا کرنا چاہیے ایمان کی گواہی بلا شبہ جنت کی کنجی ہے لیکن ایک مخصوص دروازے کو کھولنے کے لیے چابی کو دانتوں کی ضرورت ہوتی ہے جنت کی کنجی کے دانت اس کے فرائض اور فرائض ہیں ان کے بغیر مانی دانتوں کے بغیر چابی جنت کا دروازہ نہیں کھولے گی یہ بات بہت سی احادیث سے ثابت ہے جو جنت میں داخل ہونے کے لیے اسلام کی شرائط اور فرائض کو پورا کرنے کی ضرورت پر دلالت کرتی ہے مثال کے طور پر صحیح بخاری نمبر 1397 میں موجود ایک حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ گواہی کی تائید اسلام کے ستونوں کی شکل میں ہونے والے امال سے ہونی چاہیے جیسے کہ فرض نماز گواہی کا پہلا حصہ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں یعنی اللہ تعالیٰ ہی واحد ہے جس کی اطاعت لازم ہے اور کبھی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے جب کوئی اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود تسلیم کرتا ہے تو اسے کسی ایسی چیز کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے جو اس کی نافرمانی کا باعث بنتی ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ان کا مالک ہے اور وہ صرف اس کے بندے لیکن جس لمحے کوئی ایسی بات مانتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا باعث بنتی ہے تو انہوں نے اس کی وحدانیت پر اپنے اعتقاد کو خراب کر دیا جس کی طرف باب پینتالیس الجسی آیت تیئیس میں اشارہ کیا گیا ہے کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے قرآن کریم نے مسلمانوں کو متنبع کیا ہے کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ در حقیقت شیطان کی عبادت کرتا ہے جیسا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر اس کی اطاعت کی باب چھتیس یاسین آیت ساٹھ اے بنی آدم کیا میں نے تم کو یہ وصیت نہیں کی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وہ مسلمان جو اپنی خواہشات دوسروں کی خواہشات اور شیطان کے احکام کو ٹھکرا کر صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں انہوں نے واقعی اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود بنا لیا ہے ان مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں میں تحفظ عطا کیا ہے ان مسلمانوں نے عملی طور پر اسلام کی گواہی کو عملی جامع پہنایا ہے کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق مخلصانہ عمل کے ساتھ اپنے زبانی اور باطنی دعوے کی تائید کی جب کوئی اپنی روایات کے مطابق عمل کرتا ہے تو اس نے گواہی کے دوسرے پہلو کو پورا کیا ہے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور آخری رسول یہ وہ مسلمان ہیں جن کا ذکر صحیح بخاری نمبر 128 میں موجود حدیث میں ہے اس میں یہ نصیحت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ سے بچائے گا جو شخص زبان سے اسلام کا اعلان کرتا ہے اور باطنی طور پر اسے قبول کرتا ہے وہ بلا شبہ مسلمان ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ان کا سچا ایمان ان کے گناہوں کے حساب سے کم ہو جاتا ہے گواہی پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کا ایک پہلو اللہ تعالیٰ سے مخلصانہ محبت کرنا ہے در حقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ابو داود نمبر چار ہزار چھ سو اکاسی میں موجود ایک حدیث میں اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اس چیز سے محبت کرتا ہے جس سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے اور اس سے نفرت کرتا ہے جس سے وہ نفرت کرتا ہے جیسا کہ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت تھی سنن ابن ماجہ نمبر دو ہزار تین سو تینتیس میں موجود ایک حدیث کے مطابق مسلمانوں کو اب کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے باب علی عمران آیت کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اسلامی تعلیمات سے یہ بات واضح ہے کہ جس چیز سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے اسے ناپسند کرتا ہے اور جس چیز سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے اسے ناپسند کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ انسان اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ان کی اطاعت کرتا ہے یہ رویہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین کو کم کر دیتا ہے درج ذیل آیت سے واضح ہوتا ہے کہ اس ذہنیت کو اختیار کرنا اسلام کی گواہی کے حقیقی عقیدہ سے انحراف ہے باب نو توبہ آیت چوبیس کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری بیویاں تمہارے رشتہ دار وہ مال جو تم نے کمایا ہو تجارت جس کے زوال کا تمہیں ڈر ہو اور وہ مکانات جن سے تم خوش ہو تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو اس کی راہ میں جہاد کرو پھر انتظار کرو جب تک کہ اللہ اپنا حکم نافذ نہ کر دے اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اپنی خواہشات کے مطابق کنارے پر اس کی عبادت کرتا ہے یعنی جب ان پر آسانی ہوتی ہے تو وہ راضی ہو جاتے ہیں لیکن جب ان پر مشکلات آتی ہیں تو غزبناک ہو کر اس کی اطاعت سے منہ موڑ لیتے ہیں باب بائیس الحج آیت گیارہ اور لوگوں میں سے وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کرتا ہے اگر اسے اچھائی چھو جاتی ہے تو اسے تسلی ملتی ہے لیکن اگر وہ آزمائش میں مبتلا ہو جائے تو وہ اپنے منہ پر بے ایمان ہو جاتا ہے اس نے دنیا اور آخرت کھو دی ہے یہی سری نقصان ہے صحیح بخاری نمبر 6502 میں موجود ایک حدیث مسلمانوں کو بتاتی ہے کہ ایمان کی گواہی پر صحیح طریقے سے کیسے ایمان لایا جائے اور اس پر عمل کیا جائے جو کہ اگلے جہان میں جہنم کی آگ سے نقصان پہنچنے سے بچ جائے یہ سب سے پہلے فرض کے فرائض کو ان کی تمام شرائط اور آداب کو پورا کرتے ہوئے صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے پھر اس میں رضاکارانہ طور پر امال صالحہ کا اضافہ کرنا چاہیے جن میں سب سے افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ روایات یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا باعث بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ان کے جسم کے ہر عضو کو طاقت بخشتا ہے تاکہ وہ صرف اس کی اطاعت کرے یہ سچی اور مخلصانہ اطاعت ایمان کی شہادت کی تکمیل ہے یہ وہ دل ہے جس میں صرف اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اور دنیاوی خواہشات اور مادی دنیا کی محبت سے پاک ہے باب چھبیس شعرا آیات اٹھاسی نواسی جس دن مال اور اولاد کسی کے کام نہ آئے گی لیکن صرف وہی جو اللہ کے پاس پاک دل کے ساتھ آتا ہے غور طلب ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان سے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں جب بھی وہ کم ہی کرتے ہیں نتیجہ اخذ کرنے کے لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام کی گواہی نہ صرف داخلی اور زبانی طور پر بیان کریں بلکہ اپنے عمل میں بھی اس کا اظہار کریں کیونکہ یہی دنیا میں حقیقی کامیابی اور آخرت میں عذاب سے مکمل طور پر بچنے کا واحد راستہ ہے ایمان کو مضبوط کرنا بیاسی مالیاتی سود اس رقم کی نشاندہی کرتا ہے جو قرض دہندہ قرض لینے والے سے سود کی ایک مقررہ شرح پر وصول کرتا ہے قرآن مجید کے نزول کے وقت سودی لین دین کی کئی صورتیں رائج تھیں ان میں سے ایک یہ تھا کہ فروش نے ایک مضمون فروخت کیا اور قیمت کی ادائیگی کے لیے ایک وقت کی حد مقرر کی یہ شرط رکھی کہ اگر خریدار مقررہ مدت کے اندر ادائیگی کرنے میں ناکام رہا تو وہ وقت کی حد کو بڑھا دے گا لیکن مضمون کی قیمت میں اضافہ کر دے گا دوسرا یہ تھا کہ ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کو ایک رقم ادھار دی اور یہ شرط رکھی کہ قرض لینے والے کو ایک مقررہ مدت کے اندر قرض کی رقم سے زائد رقم واپس کرنی چاہیے سود کے لین دین کی ایک تیسری شکل یہ تھی کہ قرض لینے والے اور وینڈر نے اس بات پر اتفاق کیا کہ سابقہ قرض ایک مقررہ حد کے اندر ایک مقررہ شرح سود پر ادا کرے گا اور یہ کہ اگر وہ اس حد کے اندر ایسا کرنے میں ناکام رہے تو قرض دہندہ وقت کی حد بڑھا دے گا لیکن ایک ہی وقت میں سود کی شرح میں اضافہ کرے گا یہ ایسے لین دین ہیں جن پر یہاں مذکور احکام لاگو ہوتے ہیں جو لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں وہ حلال سرمایہ کاری اور مالی مفاد سے حاصل ہونے والے منافع میں فرق کرنے میں ناکام رہتے اس الجھن کے نتیجے میں بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ اگر کسی کاروبار میں لگائی گئی رقم سے منافع حلال ہے تو قرض سے حاصل ہونے والے منافع کو کیوں حرام قرار دیا جائے وہ دلیل دیتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی دولت کی سرمایہ کاری کرنے کے بجائے اسے کسی ایسے شخص کو قرض دیتا ہے جو بدلے میں اس سے فائدہ اٹھاتا ہے ایسے حالات میں قرض خواہ قرض خواہ کو منافع کا حصہ کیوں ادا نہ کرے وہ یہ تسلیم کرنے میں ناکام رہتے ہیں کہ کوئی بھی کاروباری منصوبہ خطرے سے محفوظ نہیں ہے کوئی بھی منصوبہ منافع کی مطلق ضمانت نہیں رکھتا لہذا یہ مناسب نہیں ہے کہ اکیلے فنانسر کو ہر حال میں ایک مقررہ شرح پر منافع کا حقدار سمجھا جائے اور اسے نقصان کے کسی بھی امکان سے محفوظ رکھا جائے یہ انصاف کا حصہ نہیں ہے کہ جو لوگ اپنے وسائل وقف کرتے ہیں انہیں کسی بھی مقررہ شرح پر منافع کی ضمانت نہیں دی جاتی جبکہ جو لوگ اپنی دولت کو قرض دیتے ہیں وہ نقصان کے تمام خطرات سے مکمل طور پر محفوظ ہوتے ہیں اور ایک مقررہ شرح پر منافع کی ضمانت دی جاتی ہے ایک عام حلال لین دین میں خریدار اس چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے جسے وہ بیچنے والے سے خریدتا ہے بیچنے والے کو شہ بنانے میں لگائی گئی محنت اور وقت کا معاوضہ ملتا ہے دوسری طرف سود سے متعلق لین دین میں فوائد کا تبادلہ منصفانہ طور پر نہیں ہوتا ہے سود وصول کرنے والے فریق کو اپنے دیے گئے قرض کی ادائیگی کے طور پر ایک مقررہ رقم ملتی ہے اور اس طرح ان کا فائدہ محفوظ ہو جاتا ہے دوسرا فریق قرضے میں دیے گئے فنڈز کا استعمال کر سکتا ہے لیکن یہ ہمیشہ منافع نہیں دے سکتا اگر ایسا شخص ادھار کی رقم کسی ضرورت پر خرچ کرے تو کوئی نفع نہیں ہوگا یہاں تک کہ اگر فنڈز کی سرمایہ کاری کی جاتی ہے تب بھی کسی کو نفع نقصان دونوں کا موقع ملتا ہے اس لیے سود سے متعلق لین دین آ تو ایک طرف نقصان اور دوسری طرف منافع آ ایک طرف یقینی اور مقررہ منافع اور دوسری طرف غیر یقینی منافع کا سبب بنتا ہے اس لیے حلال تجارت مالی سود کے برابر نہیں ہے اس کے علاوہ سود کا بوجھ قرض لینے والوں کے لیے قرض کی واپسی کو انتہائی مشکل بنا دیتا ہے اصل قرض اور سود کی ادائیگی کے لیے انہیں کسی اور ذریعے سے قرض بھی لینا پڑ سکتا ہے سود کے کام کرنے کے طریقے کی وجہ سے ان پر واجب الادا رقم اکثر قرض کی ادائیگی کے بعد بھی باقی رہتی ہے یہ مالی دباؤ لوگوں کو اپنے اور اپنے خاندان کے لیے ضروریات زندگی حاصل کرنے سے روک سکتا ہے یہ تناؤ بہت سے جسمانی اور ذہنی مسائل کا باعث بن سکتا ہے بلاخر اس قسم کے نظام میں صرف امیر ہی امیر تر ہوتے ہیں جبکہ غریب غریب تر ہوتے جاتے اگرچہ مالی مفادات سے نمٹنا ظاہری طور پر ایسا لگتا ہے کہ کسی شخص کو دولت حاصل ہوتی ہے لیکن در حقیقت اس کا مجموعی نقصان ہی ہوتا ہے یہ نقصان کئی شکلیں لے سکتا ہے مثال کے طور پر یہ انہیں اچھے اور حلال کاروباری معاملات کو کھونے کا باعث بن سکتا ہے جو وہ حاصل کر سکتے تھے اگر وہ مالی مفاد سے نمٹتے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مال کو ایسے طریقوں سے استعمال کرنے پر مجبور کر سکتا ہے جو ان کو پسند نہ ہو مثال کے طور پر ان کو جسمانی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی قیمتی غیر قانونی دولت کو اس طرح خرچ کرتے ہیں کہ اس کو ان طریقوں سے استعمال کرنے میں ناکام رہتے ہیں جو انہیں خوش کرتے ہیں مجموعی نقصان کا ایک روحانی پہلو بھی ہے وہ جتنا زیادہ مالی سود کا سودا کرتے ہیں ان کا لالچ اتنا ہی زیادہ معنی خیز ہوتا جاتا ہے ان کی دنیاوی چیزوں کی حرص کبھی پوری نہیں ہوتی جو تریف کے اعتبار سے انہیں غریب بنا دیتی ہے خواہ ان کے پاس بہت زیادہ دولت ہو یہ لوگ دن بھر ایک دنیاوی مسئلے سے دوسرے مسئلے میں جائیں گے اور قناعت حاصل کرنے میں ناکام رہیں گے کیونکہ وہ اس فضل سے محروم رہیں گے جو حلال کاروبار اور دولت کے ساتھ یہ انہیں مالی مفاد اور دیگر ذرائع سے مزید غیر قانونی دولت حاصل کرنے کی طرف دھکیل سکتا ہے آخرت کا نقصان زیادہ واضح ہے وہ قیامت کے دن خالی ہاتھ چھوڑے جائیں گے کیونکہ کوئی نیک عمل جو حرام سے جڑا ہوا ہو مثلا حرام مال سے صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتا یہ طے کرنے کے لیے کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے کہ اس شخص کا قیامت کے دن کہاں تک پہنچنے کا امکان ہے حلال کاروباری لین دین اور سود سے متعلق لین دین میں بہت فرق سابقہ معاشرہ میں فائدہ مند کردار ادا کرتا ہے جبکہ بعد والا اس کے زوال کا باعث بنتا ہے اپنی فطرت کے مطابق مفاد لالچ خود غرضی بے حسی اور دوسروں کے ساتھ ظلم کو جنم دیتا ہے یہ دولت کی عبادت کی طرف لے جاتا ہے اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور اتحاد کو ختم کرتا ہے اس طرح یہ معاشرے کو معاشی اور اخلاقی دونوں لحاظ سے تباہ کر سکتا ہے دوسری طرف صدقہ سخاوت اور ہمدردی کا نتیجہ ہے باہمی تعاون اور خیر سگالی سے معاشرہ مثبت طور پر ترقی کرے گا جس سے سب کو فائدہ ہوگا ظاہر ہے کہ اگر کوئی ایسا معاشرہ ہو جس کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ معاملات میں خود غرض ہوں جس میں امیروں کے مفادات عام لوگوں کے مفادات کے بالواسطہ مخالف ہوں تو معاشر مستحکم بنیادوں پر قائم نہیں رہتا ایسے معاشرے میں محبت اور ہمدردی کے بجائے باہمی رنجش اور تلخی بڑھنے لگتی ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب لوگ اپنی ضروریات اور اپنے زیر کفالت افراد کی ضروریات پوری کریں گے اور پھر اپنی زائد دولت سے خیراتی طریقوں سے خرچ کریں گے آباہمی طور پر حلال کاروبار میں حصہ لیں گے تو ایسے معاشرے میں تجارت صنعت اور زراعت میں بہتری آئے گی معاشرے کے اندر زندگی کا معیار بلند ہوگا اور اس میں پیداوار ان معاشروں کی نسبت بہت زیادہ ہوگی جہاں معاشی سرگرمیاں مالی مفاد کی وجہ سے محدود ایمان کو مضبوط کرنا تراسی صدقہ فطر نہ دینے پر قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں سخت تنبی کی گئی ہے مثال کے طور پر صحیح بخاری نمبر 1403 میں موجود ایک حدیث میں تمبی کی گئی ہے کہ جو شخص اپنے واجب صدقات کو صدقہ نہ کرے اسے قیامت کے دن ایک بڑے سانپ کا سامنا کرنا پڑے گا جو اسے مسلسل دستہ رہے گا باب تین علی عمران آیت 180 اور جو لوگ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو جو کچھ دیا ہے اسے روکے رکھنے والے یہ خیال نہ کریں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے بلکہ ان کے لیے بدتر ہے ان کی گردنوں میں قیامت کے دن وہ گھیر لیا جائے گا جو انہوں نے روک رکھا تھا سنن ابن ماجہ نمبر چار ہزار انیس میں موجود ایک حدیث کے مطابق جب معاشرے کے افراد واجب صدقہ کو روکتے ہیں تو اللہ تعالی بارش کو روک دیتا ہے اور اگر یہ جانور نہ ہوتے تو وہ بارش کو ہر گز نہ ہونے دیتا اس لیے یہ بڑا گنا کچھ قوموں کو درپیش طویل خشک سالی کی ایک ممکنہ وجہ ہے واجب صدقہ نہ دینا انتہائی لالچ کی علامت ہے کیونکہ یہ کسی کے مال کا انتہائی چھوٹا حصہ ہے یعنی دو پانچ یہ واضح ہے کہ کنجوس اللہ تعالیٰ سے دور لوگوں سے دور اور جہنم کے قریب ہے اس کی تصدیق جامع ترمزی نمبر 1961 میں موجود حدیث سے ہوتی ہے مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ فرض صدقہ کرنا نہ صرف انہیں عذاب سے بچاتا ہے بلکہ یہ کسی کی زندگی میں برکتوں کا باعث بنتا ہے جو ان کے عطیہ کردہ مال سے کہیں زیادہ ہے درحقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم نمبر 6592 میں موجود ایک حدیث میں واضح فرمایا ہے کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی عطیہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تلافی کرتا ہے مثال کے طور پر وہ انہیں کاروبار کے مواقع فراہم کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے عطیہ سے زیادہ دولت حاصل کرتے ہیں اس ادائیگی کی تصدیق قرآن کریم کے متعدد مقامات پر ہوئی ہے مثلا باب ستاون الحدید آیت گیارہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے تو وہ اس کے لیے اس کو کئی گنا بڑھا دے اور اس کے لیے اجر عظیم ہے اس کے علاوہ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کر سکتی ہے کہ چونکہ ہر شخص کا رزق پہلے سے لکھا ہوا ہے جو مال اس پر خرچ کرنا ہے وہ کبھی نہیں بدلے گا چاہے کوئی کتنا ہی مال عطیہ کرے اس کی تصدیق صحیح مسلم نمبر 6748 میں موجود حدیث سے ہوتی ہے لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کا بہت کم حصہ فرض صدقہ کی صورت میں دے کر اللہ تعالیٰ کے غزب سے بچیں اور اس امید پر کہ دنیا اور آخرت دونوں میں اس سے کہیں زیادہ ہے ایمان کو مضبوط کرنا چوراسی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سب سے بڑی رکاوٹ ایمان کی کمزوری ہے یہ ایک قابل ملامت خصوصیت ہے جو دوسری منفی خصوصیات کو جنم دیتی ہے جیسے کہ اپنے علم پر عمل نہ کرنا دوسروں سے ڈرنا لوگوں کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر فوقیت دینا بغیر کوشش کے معافی کی امید رکھنا اور دیگر ناپسندیدہ خصوصیات خصوصیات ایمان کی کمزوری کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ یہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے جیسے فرائض سے غفلت ایمان کی کمزوری کی اصل وجہ اسلام سے لاعلمی ہے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ آخرکار ایمان کے اس یقین تک پہنچ جائیں گے جو اس قدر مضبوط ہے کہ یہ انسان کو تمام آزمائشوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ وہ اپنے دینی اور دنیاوی فرائض کو پورا کرے یہ علم اس وقت حاصل ہوتا ہے جب کوئی شخص قرآن پاک کی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرتا ہے خاص طور پر وہ تعلیمات جن میں فرمان برداروں کے لیے اجر کے وعدوں اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کے لیے عذاب کا ذکر ہے اس سے ایک مسلمان کے دل میں عذاب کا خوف اور ثواب کی امید پیدا ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف کھینچنے اور دھکیلنے کے طریقہ کار کی طرح کام کرتا ہے آسمانوں اور زمین کے اندر کی تخلیقات پر غور و فکر کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں جب صحیح طریقے سے کیا جائے تو یہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی لامحدود قدرت کی طرف اشارہ کرتا ہے باب اکتالیس فصیلت آئے ترپن ہم ان کو اپنی نشانیاں افق اور ان کے اندر دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ حق ہے مثال کے طور پر اگر کوئی مسلمان رات اور دن کے بارے میں غور و فکر کرے اور یہ کہ وہ کس حد تک مطابقت میں ہیں اور ان سے جڑی دوسری چیزوں کو وہ واقعی یقین کریں گے کہ یہ کوئی تصادفی چیز نہیں ہے یعنی ایک طاقت ہے جو اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ہر چیز گھڑی کی طرح چلتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی لامحدود طاقت ہے اس کے علاوہ اگر کوئی رات اور دن کے کامل وقت پر غور کرے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ صرف ایک ہی معبود ہے یعنی اللہ تعالی اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ہر خدا کی خواہش ہوتی کہ رات اور دن ان کی اپنی خواہشات کے مطابق ہوں یہ سراسر افراتفری کا باعث بنے گا کیونکہ ایک خدا سورج کے طلوع ہونے کی خواہش کر سکتا ہے جبکہ دوسرا خدا رات کو جاری رکھنے کی خواہش کر سکتا ہے کائنات کے اندر پایا جانے والا کامل بلا تعطل نظام یہ ثابت کرتا ہے کہ صرف ایک ہی خدا ہے یعنی اللہ تعالی باب اکیس الانبیاء آیت بائیس اگر آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی معبود ہوتے تو وہ دونوں برباد ہو جاتے ایک اور چیز جو ایمان کو مضبوط کر سکتی ہے وہ ہے عمل سالے پر قائم رہنا اور تمام گناہوں سے پرہیز کرنا جیسا کہ ایمان ایمان ہے جس کی تائید امال سے ہوتی ہے یہ گناہوں کے ارتکاب سے کمزور اور اچھے امال انجام دینے سے مضبوط ہوتی ہے مثال کے طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن نسائی نمبر پانچ ہزار چھ سو باسٹھ میں موجود حدیث میں ایک مرتبہ تنبی فرمائی کے شراب پینے سے مسلمان مومن نہیں ہوتا ایمان کو مضبوط کرنا پچاسی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ایک بڑی رکاوٹ حرام مال کمانا اور استعمال کرنا ہے یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس سے ہر صورت بچنا چاہیے قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا جس کی بنیاد حرام پر ہو مثال کے طور پر جو شخص ناجائز مال کماتا ہے اور پھر اسے حج کے لیے استعمال کرتا ہے معلوم ہوگا کہ اس نے اپنا وقت ضائع کیا اور گناہوں کے علاوہ کچھ حاصل نہیں کیا یہ رویہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے مکمل طور پر متصادم ہے وہ صرف ان لوگوں سے چیزیں قبول کرتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں باب پانچ الماد آیت ستائیس بے شک اللہ صرف نیک لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں صحیح بخاری نمبر 1410 میں موجود ایک حدیث متنبع کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف حلال مال کو قبول کرتا ہے جو اس کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے در حقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم نمبر 2346 میں موجود ایک حدیث میں واضح طور پر تنبی فرمائی ہے کہ حرام مال کمانے اور استعمال کرنے والے کی دعا بھی اللہ تعالیٰ نے رد کر دی ہے در حقیقت انسان کو اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے تھوڑی سی ضرورت ہوتی ہے سالے پیشواؤں سے یہ بات واضح ہے کہ حرام اور مشتبہ مال سے مکمل طور پر پرہیز کرنا ایک متدل زندگی گزارنے سے ممکن ہے جو اسراف سے دور ہو یہ ظاہر ہے کہ صرف اپنی غیر ضروری خواہشات اور خواہشات کی وجہ سے ناجائز دولت کی طرف جھکاؤ ہے نتیجہ اخذ کرنے کے لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں چار بڑی رکاوٹوں سے بچیں جن پر اس مختصر کتاب میں بحث کی گئی ہے پہلا قدم یہ ہے کہ کسی معتبر ذریعہ سے صحیح اسلامی معلومات حاصل کی جائے پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے واجبات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات اور اپنی دنیاوی ذمہ داریوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خلوص نیت سے ادا کرے یہ رویہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرے گا اور جنت کے دروازوں تک بحفاظت رہنمائی کرے گا ایمان کو مضبوط کرنا چھیاسی سنن ابن ماجہ نمبر دو ہزار ایک سو اکتالیس میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ مال اس وقت تک برا نہیں ہے جب تک کہ اس کے پاس تقو ہو انہوں نے مزید کہا کہ اچھی صحت دولت سے بہتر ہے اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ خوش رہنا ایک نعمت ہے جو مسلمان تقو کا مالک ہے وہ ہمیشہ اپنا مال صحیح طریقے سے خرچ کرے گا یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تو ان کے لیے یہ دونوں جہانوں میں رحمت بن جائے گا یہ جاننا ضروری ہے کہ صحیح طریقے سے خرچ کرنا صدقہ سے بالاتر ہے اور اس میں ہر قسم کے جائز مفید خرچ شامل ہیں جو کہ زیادتی فضول خرچی یا اسراف سے مبرہ جیسے کہ اپنی ضروریات اور اپنے محتاجوں کی ضروریات پر خرچ کرنا صحیح بخاری نمبر چار ہزار چھ میں موجود ایک حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے تقو صرف اسلامی علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے سے حاصل ہوتا ہے باب پینتیس فاتر آیت اٹھائیس اللہ سے صرف وہی ڈرتے ہیں جو اس کے بندوں میں سے علم رکھتے ہیں یہ علم اس بات کو یقینی بنائے گا کہ ایک مسلمان یہ سمجھے کہ اپنی دولت اور اپنی دیگر دنیاوی نعمتوں کو صحیح طریقے سے کیسے استعمال کرنا ہے وہ سمجھیں گے کہ ان نعمتوں کا صحیح استعمال دونوں جہانوں میں امن اور کامیابی کا باعث ہے جبکہ ان کا غلط استعمال دونوں جہانوں میں تناؤ اور مشکلات کا باعث بنتا ہے باب سولہ النحل آیت ستانوے جس نے نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین عمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے اگرچہ اس قسم کی دولت ایک بڑی نعمت ہے لیکن اچھی صحت جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے لیے اپنے تمام عملی فرائض کو آزادانہ طور پر پورا کرنا ایک بڑی نعمت ہے یہ ظاہر ہے کہ امیر اپنی دولت کو صحت مند رہنے اور بیماری سے بچنے کے لیے خوشی خوشی خرچ کرتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کوشش کرتے ہوئے اس کے احکام کی تعمیر کرنے اس کی ممانتوں سے اجتناب اور نفلی امال مثلا مسجد میں باجمات نماز ادا کرنے کے ذریعے اپنی صحت سے فائدہ اٹھانا چاہیے رضاکارانہ روزے اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جب وہ اپنی اچھی صحت کھو بیٹھیں اور پچھتاوا رہ جائیں آخر میں مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خوش مزاجی جیسی مثبت خصوصیات کو اپنائیں کیونکہ یہ نہ صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے بلکہ اس دوران مختلف مشکلات اور آزمائشوں سے نمٹنے میں بھی مدد ملتی ہے ان کی زندگی جو شخص مثبت ذہنیت کو اپناتا ہے وہ ان اوقات میں زیادہ آسانی سے صبر کرتا ہے جبکہ جو لوگ عمومی منفی اور مایوس کن ذہنیت اختیار کرتے ہیں وہ مشکل کے وقت زیادہ آسانی سے بے صبری اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو جاتے ہیں ایک مسلمان کو مثبت ذہنیت کو برقرار رکھنے کے لیے ان بے شمار نعمتوں کا باقاعدگی سے جائزہ لینا چاہیے اس کے علاوہ انہیں اسلامی علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ یہ انہیں اس حقیقت کو سمجھنے کی ترغیب دے گا کہ اللہ تعالیٰ صرف وہی فیصلہ کرتا ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہے چاہیے ان پر واضح نہ ہو باب دو البقرہ آیت دو سو سولہ لیکن شاید آپ کو کسی چیز سے نفرت ہو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو اور شاید آپ کو ایک چیز پسند ہے اور وہ آپ کے لیے بری ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ایمان کو مضبوط کرنا ستاسی میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا میں اس دنیا کے ان گنت لوگوں اور ان گنت مختلف راستوں پر غور کر رہا تھا جن پر وہ سفر کر رہے ہیں یہ بذات خود اللہ تعالیٰ کی لامحدود قدرت کی طرف اشارہ ہے اگرچہ اربوں لوگ ہیں پھر بھی کوئی دو لوگ زندگی میں بالکل ایک ہی راستے پر نہیں چلتے ان علامات کو سمجھنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے لیکن اس باب میں کچھ اور بات کی جائے گی جب بھی کوئی مسلمان اپنے آپ کو کسی حلال راستے پر پاتا ہے تو اسے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا سچا شکر بجا لانا چاہیے کہ اس نے ان نعمتوں کو استعمال کیا جو اس نے انہیں اسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر دی ہیں دوسری اہم بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کو یہ خیال کرتے ہوئے کبھی بھی دوسروں کو حقیر نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کا راستہ کسی نہ کسی طرح دوسروں کے راستے سے افضل ہے خاص کر ان لوگوں کے جو حلال راستے پر ہے یہ صرف غرور کی طرف لے جاتا ہے جو جہنم کی طرف لے جاتا ہے اس کی تصدیق صحیح مسلم نمبر دو سو چھیاسٹھ میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے اس کے بجائے انہیں پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی یا دوسروں کی زندگی کے آخری انجام سے بے خبر ہیں غیر قانونی راستے پر چلنے والا شخص آسانی سے توبہ کر سکتا ہے اور موت سے پہلے نجات پا سکتا ہے دوسرے یہ کہ حلال راستے پر چلنے والوں کے معاملے میں ایک مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر شخص کو ان کے لیے بہترین راستہ عطا کیا گیا ہے جو دوسروں کے بہترین راستے سے مختلف ہے مثال کے طور پر ایک مسلمان اپنا زیادہ تر وقت مسجد میں گزار سکتا ہے اور دوسرا مسلمان اپنا زیادہ تر وقت حلال دنیاوی کاموں میں گزار سکتا ہے جیسے کہ کوئی پیش پہلا مسلمان دوسرے سے بہتر نہیں کیونکہ ہر شخص ان کے لیے بہترین راستے پر ہے اگر وہ جگہوں کو تبدیل کرتے ہیں تو یہ زیادہ تر ممکنہ طور پر انہیں تباہی کی طرف لے جائے گا مثال کے طور پر اگر وہ اس شخص کو تبدیل کریں جو اب مسجد میں وقت گزارتا ہے غرور اختیار کر سکتا ہے اور اس طرح تباہ ہو سکتا ہے اس لیے ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ حلال دنیاوی چیزوں میں مشغول رہیں دوسری طرف دوسرا مسلمان جو اب اپنا زیادہ تر وقت مادی دنیا کے لیے وقف کرتا ہے اس میں گم ہو کر حرام کی طرف بڑھ سکتا ہے اس لیے اس مسلمان کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ اپنا زیادہ تر وقت مسجد میں گزارے لہذا مسلمانوں کو کبھی بھی حسد نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی ایک دوسرے کو حقیر سمجھنا چاہیے کیونکہ جب تک یہ راستہ حلال ہے ہر شخص ان کے لیے بہترین راستے پر ہے یہ رویہ ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے آجزی اور باہمی محبت کا باعث بنے گا اور جامع ترمزی نمبر دو ہزار پانچ سو دس میں موجود ایک حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے مخلصانہ محبت کرنا ایک ایسی صفت ہے جو جنت تک لے جاتی ہے یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اس بحث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے خود کو بہتر بنانے کی کوشش نہ کی جائے اس کا مطلب ہے کہ انہیں دوسروں کے لیے خوش ہونا چاہیے جو حلال راستے پر چل رہے ہیں ایمان کو مضبوط کرنا اٹھاسی میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان جن طاقتور ہتھیاروں کا استعمال کرتا ہے ان میں سے ایک اس دنیا کے کسی انصر کو خوبصورت بنانا ہے تاکہ ایک ایسی فنتاسی پیدا ہو جو دلکش نظر آئے باب سولہ النحل آیت ترسٹ اللہ کی قسم ہم نے تم سے پہلے کی امتوں میں بھی رسول بھیجے لیکن شیطان نے ان کے امال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا جب کوئی شخص دوسروں کا مشاہدہ کرتا ہے تو شیطان اس لمحے کی تصویر کھینچتا ہے اور اسے اس طرح مزین کرتا ہے کہ انسان اس سے ایک پوری خیالی دنیا اپنے ذہن میں بنا لیتا ہے مثال کے طور پر ایک شخص ایک ایسے خاندان کا مشاہدہ کرے گا جس نے چھٹی کے وقت سیلفی لی اور اس ایک لمحے کو اس شخص نے سیاق و سباق سے ہٹ کر لیا تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے غافل ہو جائے جس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اس نے انہیں عطا کی ہے اسے خوش کرنے والا مثال کے طور پر وہ اپنی چھٹی کے دن خاندان اور خوشی کے لمحات سے حسد کر سکتے ہیں حسد ہمیشہ دیگر منفی خصلتوں کا باعث بنتا ہے جیسے کہ تلخی یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اچھی چیزوں کو حقیر سمجھنے کا سبب بھی بن سکتا ہے ایسا سلوک کرنے والا اللہ تعالیٰ کا کبھی شکر ادا نہیں کر سکتا خوبصورتی کا عمل انہیں اس طرح زندگی کو اپنانے کی کوشش کرنے کی ترغیب بھی دے سکتا ہے جو ان کے تصور میں بنایا گیا ہے یہ اکثر ان نعمتوں کا غلط استعمال کرنے کا سبب بنتا ہے جو انہیں عطا کی گئی ہے یہ انہیں اپنی ضرورتوں سے بڑھ کر مادی دنیا کے لیے جدوجہد کرنے کا سبب بنتا ہے اور اپنی ذمہ داریوں اور فرائض سے غفلت برتنے کا سبب بنتا ہے یہ ہمیشہ تناؤ اور یہاں تک کے گناہوں کی طرف جاتا ہے یہ بدلے میں قیامت کے دن کے لیے مناسب تیاری کرنے سے روک دے گا جس میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل اس کی ممانتوں سے اجتناب اور تقدیر کا مقابلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ کرنا شامل ہے اس پر یہ صرف کچھ مثالیں ہیں کہ جب کوئی شیطان کی چال میں پڑ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے ایک مسلمان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے وہ کسی دوسرے شخص کی زندگی کے ایک لمحے کو دیکھ رہے ہیں وہ ان مشکلات اور دباؤ کو کبھی نہیں سمجھ سکتے جن کا وہ سامنا کر رہے وہ کسی صورتحال کا محض ایک چھوٹا تن اور بیرونی پہلو دیکھتے ہیں جو اکثر گمراہ کن ہوتا ہے مثال کے طور پر سیلفی لینے والے خاندان کو اپنی چھٹی اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے سے نفرت ہو سکتی ہے اور صرف اس تصویر کے لیے مسکراتے ہیں جو انہوں نے لی ہے ایک تصویر خاندانی زندگی کی مشکلات کو ظاہر نہیں کرتی ایک مسلمان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو وہ دیتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے چاہے یہ ان کے لیے واضح نہ ہو باب دو البقرہ آیت دو سو سولہ لیکن شاید آپ کو کسی چیز سے نفرت ہو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو اور شاید آپ کو ایک چیز پسند ہے اور وہ آپ کے لیے بری ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے لہذا انہیں چاہیے کہ وہ ان نعمتوں کو استعمال کرنے پر توجہ دے جو انہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دی گئی ہے کیونکہ دونوں جہانوں میں ان کی سلامتی اور کامیابی اسی میں مضمر ہے یہ کسی اور کی زندگی کے ایک لمحے سے شیطان کی طرف سے گھڑتی ہوئی تصور کی پیروی میں جھوٹ نہیں ہے باب سولہ النحل آیت ستانوے جس نے نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین امال کے مطابق ضرور اجر دیں گے ایمان کو مضبوط کرنا نواسی میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین واضح طور پر ان لوگوں کے بہترین گروہ کے طور پر کھڑے ہیں جو اب تک موجود ہیں انبیاء علیہم السلام کے بعد دوسرے نمبر پر ایک چیز جس نے انہیں عظیم بنایا وہ ان کے اعلی مقاصد اور خواہشات تھیں ہر چیز میں انہوں نے کیا اور کہا کہ انہوں نے ہمیشہ مادی دنیا کے لیے مقصد کے بجائے آخرت کا مقصد کیا یہاں تک کہ اگر کوئی ان کی کثرت عبادت کو ختم کر دے اور صرف ان کے روزمرہ کے کاموں کا مشاہدہ کرے تو وہ واضح طور پر ایسے لوگوں کا ایک گروہ دیکھیں گے جو آخرت پر واقعی ایمان رکھتے تھے کیونکہ ان کی روزمرہ کی زیادہ تر کوششیں آخرت کے لیے وقف تھیں جیسا کہ وہ ہمیشہ ان نعمتوں کو استعمال کرتے تھے جو وہ حاصل کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے طریقوں سے عطا کیا اور ان کو فضول اور گناہ کے طریقوں سے استعمال کرنے سے گریز کیا دوسری طرف اگر کوئی ایک جدید مسلمان کی روزمرہ کی زندگی سے فرض نمازوں کو ہٹا دیتا ہے تو وہ ان کو اپنے روز مرہ کے کاموں کے لحاظ سے غیر مسلم سے ممتاز نہیں کر سکے گا یہ صرف ان کی پست خواہشات اور مقاصد کی وجہ سے ہے یعنی ان کی کاوشوں کی اکثریت اس مادی دنیا کے لیے وقف ہے بالکل غیر مسلم کی طرح کسی کو اپنے آپ کو یہ سمجھ کر بے وقوف نہیں بنانا چاہیے کہ وہ وہی کام کر رہے ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیا تھا ہاں صحابہ کرام رضی اللہ انہوں نے کاروبار میں حصہ لیا اور خاندانوں کی پرورش کی لیکن جس طرح سے انہوں نے یہ کام کیا وہ مکمل طور پر اسلام کی تعلیمات سے جڑے ہوئے تھے انہوں نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کمایا اور خرچ کیا اور ہر ایسی چیز سے اجتناب کیا جو انہیں آخرت میں فائدہ مند نہ ہو کتنے مسلمان دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ اس طرح برتاؤ کرتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان سے شادیاں کی لیکن انہوں نے مکمل طور پر اسلامی تعلیمات کے مطابق شریک حیات کا انتخاب کیا اور اپنی خواہشات کے بجائے اسلام کی تعلیمات کے مطابق شریک حیات کے حقوق ادا کرنے کی بھرپور کوشش کی کتنے مسلمان دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ اس طرح برتاؤ کرتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بچوں کو قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سکھا کر ان کی پرورش کی اور انہیں دنیا پر آخرت کی تیاری کو ترجیح دینے کا درس دیا وہ نعمتیں ان طریقوں سے عطا کی گئیں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرتی تھیں جبکہ آج کل اکثر مسلمان والدین اپنے بچوں کو صرف قرآن پاک کو سمجھے اور اس پر عمل کیے بغیر تلاوت کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں اور انہیں بہت ساری دولت کمانے اور بہت سی جائیدادیں خریدنے میں کامیاب ہونے کی ترغیب دینے میں پوری کوشش کرتے ہیں جدید مسلمان صحابہ کرام کے امال کی نقل کرتے ہیں اللہ ان سے راضی ہے لیکن چونکہ ان کے مقاصد اور خواہشات مادی دنیا پر مرکوز ہیں وہ صحابہ کرام سے بہت الگ ہیں اللہ ان سے راضی ہے انسان کو اپنی زندگی کو اس طرح گزارنا چاہیے کہ ان کی روزمرہ کی سرگرمیوں کو دیکھنے والے پر یہ بات واضح ہو جائے کہ وہ واقعی آخرت پر یقین رکھتے ہیں کیونکہ ان کے مقاصد اور خواہشات سب آخرت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب کوئی شخص ان نعمتوں کو استعمال کرتا ہے جو وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عطا کی گئی ہیں جیسا کہ قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے ایسا سلوک صرف پانچوں فرض نمازوں میں نہیں ہو سکتا جس میں دن کے ایک گھنٹہ سے بھی کم وقت لگتا ہے بلکہ ہر عمل اور قول میں یہ رویہ ظاہر کیا جا سکتا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہی رویہ تھا اور ان کی عظمت کا ایک سبب ہے ایمان کو مضبوط کرنا نبے میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا اس دنیا کے اہم فریبوہے میں سے ایک اور شیطان کا ہتھیار یہ ہے کہ جب کوئی اپنے آپ کو یہ باور کرائے کہ وہ دوسروں سے مختلف ہیں اور اس لیے ان لوگوں کی اکثریت کی قسمت میں شریک نہیں ہوں گے جنہوں نے ایک مخصوص طرز زندگی اور راستہ اختیار کیا تھا مثال کے طور پر بہت سے لوگ جو امیر اور مشہور نہیں ہیں وہ مشہور شخصیات کا مشاہدہ کرتے ہیں جو ذہنی عارضوں میں ڈوب جاتی ہیں جیسے کہ بے چینی تناؤ اور مادہ کی لت ان کے طرز زندگی کے نتیجے میں اور وہ جھوٹا یقین رکھتے ہیں کہ اگر انہیں شہرت ملی اور خوش قسمتی سے ان کا نتیجہ کسی نہ کسی طرح مختلف ہوگا کتنے مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر انہیں دنیا کے عرب پتیوں کی طرح بے شمار دولت دی جائے تو وہ دنیا سے غربت مٹا دیں گے یہاں تک کہ قرآن کریم میں بھی اس خاص رویے کا ذکر کیا گیا ہے باب نو توبہ آیات پچہتر چھہتر اور ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے دے تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور ہم ضرور نیک لوگوں میں سے ہوں گے اس کا فضل تھا کہ وہ اس سے کنجوس ہوئے اور انکار کرتے ہوئے منہ پھیر لیا ایک اور عام مثال یہ ہے کہ جب کوئی کسی برے کردار والے شخص کو شادی کے لیے چنتا ہے حالانکہ ان کے رشتہ دار اور دوست انہیں اس کے خلاف خبردار کرتے ہیں لیکن وہ بے وقوفانہ طور پر یقین رکھتے ہیں کہ ان لوگوں کی اکثریت کے برعکس جنہوں نے کسی برے کردار سے شادی کی اور اس کے نتیجے میں نقصان اٹھانا پڑا وہ اس انجام کو پورا نہیں کریں گے اور اس کے بجائے کسی نہ کسی طرح اپنے شریک حیات کی اصلاح کر لیں تاکہ وہ ایک نمونہ مسلمان اور شہری بن جائیں ایک اخری عام مثال جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے یہ ہے کہ اگرچہ اسلام مسلمانوں کو صرف وہی حلال مال کمانے کی ترغیب دیتا ہے اور اس کی ترغیب دیتا ہے جو انہیں اپنی ضروریات اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس سے زیادہ کمانے والے لوگوں کی اکثریت صرف لالچی ہوتی ہے فضول خرچی اور اسراف پھر بھی بہت سے مسلمان اکثریت کے نتائج کو نظر انداز کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مختلف ہوں گے اور اپنی ضرورت سے زیادہ دولت صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے خرچ کریں گے اگر یہ سچ ہوتا تو وہ دنیا میں غریب نہ ہوتے سچ تو یہ ہے کہ اگرچہ لوگ مختلف خصوصیات کے مالک ہوتے ہیں پھر بھی لوگ لوگ ہیں اگر لوگوں کی اکثریت اللہ سبحانہ اوتال کی سچی اطاعت کرنے میں ناکام ہو جائے تو ایک مخصوص طرز زندگی کو اختیار کرتے ہوئے اکثر صورتوں میں ان کی پیروی کرنے والا بھی ناکام ہو جاتا ہے ایک مسلمان کو زندگی میں صحیح انتخاب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ادراک کو استعمال کرنا چاہیے انہیں دوسروں کی طرف سے کیے گئے انتخاب اور اس کے نتائج کا مشاہدہ کرنا چاہیے اور یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے جیسا ہی راستہ چنیں گے تو وہ خود کسی نہ کسی طرح مختلف نتائج کا سامنا کریں گے کسی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ دوسرے لوگوں کی اکثریت سے خاص اور مختلف ہیں یہ رویہ کسی کو اپنے ادراک کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے سے روکتا ہے اور اس وجہ سے تباکن نتیجہ نکل سکتا ہے عقلمند وہ راستہ چنتا ہے جہاں سے گزرنے والوں کی اکثریت دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاتی ہے یہ قرآن پاک کی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کا راستہ ہے باقی تمام راستوں سے بچنا چاہیے یہاں تک کہ اگر کسی کو یقین ہو کہ وہ اسے محفوظ طریقے سے عبور کر سکتے ہیں کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ایک فریب اور چال کے سوا کچھ نہیں ہے